حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں بال یا کپڑے نہ سمیٹیں اور ناپاک جگہ پر پاؤں پڑ جانے کی وجہ سے وضو نہ کریں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار اکتالیس